حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہر جھکتے اٹھتے اور کھڑے ہوتے اور بیٹھتے وقت اللہ اکبر کہتے اور اپنے دائیں اور بائیں سلام کہتے یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تم پر اللہ تعالیٰ کا سلام اور رحمت ہو اور منہ بھی موڑتے تھے حتیٰ کہ آپ کے رخسار کی سفیدی نظر آتی تھی اور میں نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے کرتے دیکھا ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو بیس